حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر اور حج ادا کیا جس کی قیمت چار درم تھی یا چار درم کے برابر بھی نہ تھی اور فرمایا اے اللہ حج کے فرض کی ادائیگی مقصود ہے دکھلاوا اور شہرت مقصود نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نوے